عیسیٰ بن یونس نے کہا ہمیں آمش نے مسلم البطین سے حدیث سنائی انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور اس کے ذمہ ایک ماہ کے روزے ہیں تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا کیا تم اس کو ادا کرتی اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ترانوے